وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے پھر اللہ ہی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتلائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے پھر سب اپنے مالی کے حقیقی اللہ کے پاس لائے جائیں گے خوب سن لو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے لیں گے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موت سغرا و کبرا کا بیان یعنی چھوٹی اور بڑی موت کا بیان اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو رات کے وقت بوقت خواب وفات دیتے ہیں اور یہ وفات اصغر ہے جیسا کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں اٹھا لینے والا ہوں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفوس کو وفات دے دیتے ہیں اور جو بحالت خواب مر نہیں جاتے ہیں وہ ایسے نفوس ہوتے ہیں ان پر تاری ہونے والی موت روک دی جاتی ہے اور ان پر دوسری موت بھیجی جاتی ہے یعنی نیند اور یہ مقررہ موت تک ہوتا رہتا ہے اس آیت میں دو وفاتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک موت کبرا دوسری موت سغرا یعنی بڑی اور چھوٹی پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رات کے وقت تم کو وفات دے دیتے ہیں تم کاروبار سے رک جاتے ہو لیکن دن میں تم اپنے کام میں لگے رہتے ہو اور وہ اللہ تمہارے دن بھر کے اعمال کو جانتے ہیں یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوق پر کیسا محیط ہے رات کے وقت حالت سکول میں اور دن میں بحالت حرکات جیسا کہ اللہ کا ایک جگہ فرمان ہے سوا امن من اسر القول ومن من ہو مستخم هو و سیر وسارب بالنهار یعنی چھپا و کھلا رات کا یا دن کے سب امور کا اللہ کو علم ہے اور اللہ نے فرمایا وہ میرے رحمت ہی جان ال یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں کماؤ کھاؤ اور فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو طلب معاش کا وقت اسی لیے آیت زیر ذکر میں فرماتے ہیں کہ رات کو وہ اللہ تمہیں مار دیتے ہیں اور دن میں جو اعمال تم نے کر رکھے ہیں انہیں جانتے ہیں پھر اس ظاہری موت کے بعد دن کے وقت پھر تمہیں جیتا جاگتا اٹھا دیتے ہیں ہو حلدی توفع کم بل کا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمس یعنی ہر شخص کا مقررہ وقت پورا ہو جانے پر اس کی جان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دی جاتی ہے اللہ پاک اس کو بتلا دیتے ہیں کہ تو کیا عمل کرتا تھا اور پھر اس کا بدلہ دیتے ہیں خیر ہو تو خیر کا بدلہ بد ہو تو بد اور اللہ کا فرمان وہ القاہر کا عبید یعنی وہ اللہ ہر چیز پر غالب ہیں اور ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اللہ نے انسان پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی ہر آن حفاظت کرتے ہیں جیسے کہ فرمایا کہ انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان علیکم لحافظین یعنی بے شک انسانوں تم پر ہمارے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں اور فرمایا الشمال قعید یعنی جو کچھ بھی بولنے والا اپنی زبان سے بولتا ہے تو ہمارے نگہبان فرشتے اس کی وہ بات لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے ملائکہ یعنی فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ملک الموت کے کئی فرشتے مددگار ہیں جو جسم سے روح کھینچتے ہیں اور جب حلق تک وہ روح آ پہنچتی ہے تو ملک الموت قبض کر لیتے ہیں اور اس کا ذکر بوقت تفسیر آیت یثبت اللہ الدین امن و بالقول ثابتی میں آگے آئے گا ان شاء اللہ انہیں ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس میں پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ یعنی وہ روح متوفع کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کرتے پھر اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اگر وہ نیک ہو تو علیین میں جگہ دی جاتی ہے اور اگر فاجر بد ہو تو سجین میں جو دوزخ کا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ پھر یہ فرشتے ان روحوں کو اپنے مولا حق کی طرف پھیر دیتے ہیں نیک اور بد روح کا انجام یہاں ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نیز مسند احمد میں امام احمد نے اور سنن نسائی میں امام نسائی نے اور شریعہ میں امام اجری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو حرا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر وہ مرد یا عورت یعنی مرنے والا صالح یعنی نیک ہو تو کہتے ہیں کہ آ جا اے نفس طیبہ اے پاکیزہ نفس تو پاکیزہ جسم میں تھی دنیا سے محمود واپس آ تجھ کو جنت کے روح و ایمان کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض نہیں جب یہ مسلسل کہتے رہتے ہیں تو روح جسم سے نکل آتی ہے وہ سے لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ مرحباً خوش آمدید اے پاکیزہ نفس تو پاکیزہ جسم میں تھی تجھے خوشخبری ہے یہاں تک کہ وہ اسے لے کر اس آسمان تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ پاک ہیں یعنی ساتویں آسمان کے اوپر اور اگر وہ جان یعنی روح بدکار کی جان ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیص جسم میں رہنے والی خبیص جان نکل ذلیل بن کر تجھے حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی و غصاک ایک اور قسم کا جہنم میں دیا جانے والا مشروب اس کی خوشخبری ہے اور تیرے لیے اسی پیپ اور آب گرم کی طرح اور دوسرے عذاب بھی ہیں بار بار کہنے کے بعد جب وہ نکلتی ہے تو اسے لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے کہا جاتا ہے فلاں تو فرشتے کہتے ہیں لعنت ہے تجھ پر اے نفس خبیصہ تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا پھر وہ جان اپنی قبر کی طرف واپس کر دی جاتی ہے اور محتمل ہے کہ یہ مراد ہو کہ ثم ردو یعنی ساری مخلوق کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف رد کیا جائے گا اور اللہ پاک حسب انصاف ان پر حکم صادر فرمائیں گے جیسا کہ فرمایا ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم اور پھر وارد ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا یعنی اولین و آخرین سب کو بروز قیامت ایک وقت مقررہ ایک متعین دن میں جمع کیا جائے گا ہم سب کو اٹھائیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے وہ مولائے حق ہے حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے وہ بہت جلد سب کا حساب لیں گے